حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکاتے پڑے سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو سڑسٹھ